ابو اسامہ نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ان سے ابو طیاح نے ان سے ابو ذرا نے اور ان سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قبیل قریش کے بعض آدمی لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیں گے صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ایسے وقت کے لیے آپ ہمیں کیا حکم فرماتے ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش لوگ ان سے بس الگ ہی رہتے محمود بن غیلان نے بیان کیا کہ ہم سے ابو داؤد تیالسی نے بیان کیا کہا ہم کو شعبہ نے خبر دی انہیں ابو طیاح نے انہوں نے ابو ذرا سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو چار